السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہیں بھارت بھارت کے کے وفادار وفادار ہم لوگ مسلمان تو ہم لوگ ہیں سچ پہنچ تو ہم لوگ اس ملک کے مہمان ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار انگریز سے ہم لوگ نے لڑ لڑ کے لڑائی آزادی بھارت کے لیے جان گوائی سینوں پہ ہم لوگ نے ہر مار کا دیتا ہے گوائی میرے بھائی مت بولو یہ ہے واقعہ مت بولو یہ ہے واقعہ ناقابل انکار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار صد بار دامان وطن کس نے دیا ہے مینار قطب کا یہ بتا کس نے دیا ہے تعمیر حسی تاج محل کس نے دیا ہے یہ لال قلعہ ہم نے دیا ہم نے دیا ہے شاہد ہے ہمارے کہیں شاہد ہے ہمارے کہیں مسجد کہیں مینار ہم لوگ مسلمان ہیں کے وفادار ہم شاہ ظفر ہیں ہمیں اکبر ہمیں بابر ہم شوق تم ہمیں جوہر اشفاق ہمیں ہیں ہمیں ٹیپو ہمیں ہیں دشمن سر ہے بر سر پیکار کار برابر ہم ہی ہیں محیبان وطن ہم ہی ہیں معیبان وطن قاتل غادار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار کلیر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹھن میں سرہند میں دیوبند میں ہم تھانہ بھون میں اجمیر میں بے دینی میں ابد اور دکن میں معروف ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں وابستہ ہمیشہ ہے یہاں وابستہ ہمیشہ ہے یہاں عظمت کردار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا وفارا گایا ہے ہمیں سدا بھارت کا کترانہ کرگل میں بھی ہم لوگ رہے شان بشانہ ہم نے ہی مخالف کو بنایا ہے نشانہ انصاف سے چلتا ہے یہاں انصاف سے چلتا ہے یہاں کہہ دو وفادار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے مفادار سچ بولو کہ راج کی ہتیا کیا کس نے نہرو کو بھی پستول چلایا پتا کس نے سچ بولو کہ راج کی ہتیا کس کیا کس نے راجو کو بھی بم سے اڑایا بھلا کس نے نہرو بھی پستول چلایا بتا کس نے باپو نے یہ کس نے کیا گرم یہاں یہ کس نے کیا گرم یہاں ظلم کا بازار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار ہم لوگ مسلمان ہیں پابند شریعت اللہ نے بخشی ہے ہمیں عقل بصیرت اسلام کا پیغام ہے پیغام اخوت ہم اہل وطن سے نہیں رکھتے ہیں قدورت محسن ہے ہمیں ملک کی محسن ہے ہمیں ملک کی تعریف کے شاہکار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار محسن اس سوئی ہوئی ملت کو جگا دو اس ملت بیضا کا ہر ایک درد مٹا دو باطل کی ہر ایک آن دیوار گرا دو محمود کی آواز پہ آواز ملا دو آواز جمعیت ہے یہ آواز جمعیت ہے یہ محمود کی للکار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار رہ بر منزل ہے ہمیں پاپل سالار ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار علیکم ہر ایک میں ہر ایک مکہ پر ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکہ پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے نبی کی عظمت کو مانتے ہیں جو ان عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکہ پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے نبی کی نادے نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں انہی کے صدقے دیتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکہ پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ابو بکر ابو بکر ور عمر بالا غنی علی بھی ہے سب سے آلہ یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پر کھلے ہوئے ہیں رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پر کھلے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکہ پر میرے صحابہ کھڑے